نر اٹھائے میری مائیں بہنیں صدا مسکرائے میری مائیں بہنیں نرنجش اٹھائے میری مائیں بہنیں صدا مسکرائے میری مائیں بہنیں بتوں کی نمت سماجت کرے اب خدا کو کرے اب خدا کو منائے میری مائی بہنی جو مہمان کوئی بھی آ جائے محرم تو آنکھیں بچھائے میری مائی بہنی کسی سے نہ قطع تعلق کرے اب تعلق بنائے میری مائی بہنیں کسی سے نہ قطع تعلق کرے اب تعلق بنائے میری مائی بہنیں جو مقصود جو مقصود خوش نو کی ہو تو خود کو سجائے میری مائی بہنیں جو مقصود خوش نو کی ہو تو خود کو سجائے میری مائیں بہنیں کوئی بد کلامی کرے لاکھ لیکن نلب تک ہی لائے میری مائیں بہنیں کوئی بد کلامی کرے لاکھ لیکن نلب تک ہی لائے میری مائیں بہنیں مقابل جو نام حرم آ جائے کوئی تو خود کو چھپائے میری مائیں بہنیں مقابل جو نام حرم آ جائے کوئی تو خود کو چھپائے میری مائیں بہنیں خود خواب غفلت سے بیدار اور پھر جہاں کو جگائیں میری مائیں بہنیں خود خواب غفلت سے بیدار اور پھر جہاں کو جگائے میری مائیں بہنیں جو خوابند خوش ہو خدا بند خوش ہو تو جنت کو پائے میری مائیں بہنے جو خوابند خوش ہو خدا بند خوش ہو تو جنت کو پائے میری پردہی عورت کی عفت کا ضامن یہ سب کو بتائیں میری مائیں بہنیں ہی پرداہی عورت کی عفت کا ضامن یہ سب کو بتائیں میری مائیں بہنیں ہی پرداہی عورت کی عفت کا ضامن یہ سب کو بتائیں میری مائیں بہنیں